جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کے پاس آئے اور فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے کہ جبرائیل میرے سر کے پاس ہیں اور میکائیل میرے پیروں کے پاس ان دونوں میں سے ایک اپنے دوسرے ساتھی سے کہہ رہا تھا ان کی کوئی مثال پیش کرو تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا آپ سنیں آپ کے کان ہمیشہ سنتے رہیں آپ سمجھیں آپ کا دل عقل سمجھ علم و حکمت سے بھرا رہے آپ کی مثال اور آپ کی امت کی مثال ایک ایسے بادشاہ کی ہے جس نے ایک شہر آباد کیا اس شہر میں ایک گھر بنایا پھر ایک دسترخوان بچھایا پھر قاصد کو بھیج کر لوگوں کو کھانے پر بلایا تو کچھ لوگوں نے اس کی دعوت قبول کر لی اور کچھ لوگوں نے بلانے والے کی دعوت ٹھکرا دی کچھ پرواہ ہی نہ کی اس کی مثال یہ سمجھو کہ اللہ بادشاہ ہے اور دار سے مراد اسلام ہے اور بیت سے مراد جنت ہے اور آپ اے محمد رسول و قاصد ہیں جس نے آپ کی دعوت قبول کر لی وہ اسلام میں داخل ہو گیا اور جو اسلام میں داخل ہو گیا وہ جنت میں داخل ہو گیا تو اس نے وہ سب کچھ کھایا جو جنت میں ہے جامع ترمزی حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو ساٹھ یہ حدیث صحیح ہے